حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی آزان اور اقامت کے درمیان دو ہلکی کی رکاتے پڑھتے تھے امام ابو عبد الرحمن نزائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ دونوں روایتیں غلط ہیں واللہ اعلم سنن نسائی حدیث نمبر ایک